بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى موالاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون شیخ مکرم مختار احمد مدنی حفظہ اللہ اور دیگر سامعین و سامعات نماز سے پہلے ہم اخوان المسلمین پر پہلا ملاحظہ قدر تفصیل سے پڑھ رہے تھے جس میں یہ بیان کیا گیا ان کے ان کی اپنی کتابوں اور معاخذ کے حوالوں سے کہ ان کے یہاں توحید کے سلسلے میں کس قدر کوتا ہی پائی جاتی ہے کوتاہی نہیں بلکہ اس میں واضح خلل پایا جاتا ہے توحید کو وہاں سمجھا ہی نہیں گیا اور شرک کو اختیار کیا گیا شرک کے ساز تعلق سے سکوت اختیار کیا گیا قبر پرستی شخصیت پرستی ولی پرستی اور وحدت الوجود جیسے عقائد کو راستہ دیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے متبعین آج تک ہم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل حدیث گھرانے کا کوئی فرد بھی ان سے متاثر ہو کے ان سے وابستہ ہو گیا جڑ گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں بلکہ بعض ان کے متاثرین جو توحید کے معاملے میں اہل حدیث پر نقد و تنقید کرتے ہیں کہ آپ کیا توحید توحید کی رٹ لگا رکھے ہیں ہاں آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ابھی شیخ نے کل جو بڑے واقعہ بڑا پیارا بیان کیا تھا کہ دنیا چاند پہ ہے اور آپ بخاری پڑھا رہے ہو شیخ نے جواب دیا کہ ہم چاند سے بھی اوپر اور بہت اوپر جا رہے ہیں جہاں دنیا کا کوئی فرد نہیں پہنچ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں اس بخاری اور مسلم اور صحیح عقیدے کے ذریعے سے تو یہ گویا عقیدہ دین کا ہمارے دین کا خلاصہ ہے انبیاء کی دعوت کا آغاز ہے اس کی اس کی کنجی ہے ہاں اور اللہ جنت و جہنم اور کائنات کو بنانے کا بنیادی سبب ہے اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملنی ہے توحید دنیا کے ہر خیر کی بنیاد ہے اور شرک دنیا کے ہر شر کا سبب ہے یہ قرآن و حدیث کی بہت سارے عدلہ سے ہم پڑھتے سنتے اور جانتے رہتے ہیں لیکن منہج حق سے لاواقف اور نا آشنا یہ جماعتیں منحرف جماعتیں اس سے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں بلکہ توحید پر چلنے والے لوگوں اور توحید کی دعوت کو تنز و تاریخ کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اب شیخ نے آخر میں ان کے حوالوں کو پیش کرنے کے بعد جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ کہا کہ بتائیے اپنے احباب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ غور کیجئے کہ کیا کوئی ایسی دعوت جس میں جہاں توحید رب العالمین کے سلسلے میں کھلا کھلا خلل پایا جاتا ہے جہاں شرک اور بدعات کے سلسلے میں کوتاہی اور تصاہل موجود ہے جہاں مشرقین اور مبتدعین بدتیوں اور مشرکوں کے ساتھ نرمی برتنے کا مزاج پایا جاتا ہے اور انبیاء اور رسولوں کے راستے سے انحراف کھلے طور سے انحراف ہے جو اللہ قامہ وہ انبیاء کی دعوت جو توحید کی دعوت پر ہی قائم ہوتی ہے تمام انبیاء کی دعوت ہاں چنانچہ توحید کی دعوت پر انبیاء کی دعوت قائم ہے اور شرک سے ممانعت پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا باسنا فک المت رسول ان عبد اللہ وجتنب الطاغت کہ ہم نے ہر امت میں نبی کو پیغمبر کو مبوس کیا بھیجا ہر نبی اور رسول کی تعلیم رسول کو بھیجا ان کی دعوت کیا تھی رسالت کیا تھی ان عبد اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو صرف اتنا ہی نہیں وجتنب بتاغت تاغت سے بچو یعنی اللہ کی عبادت الوحیت کو منوانے اور ساتھ ساتھ اس کی ضد کا رد کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا سب کی دعوت یہی تھی اب اگر کوئی اس دعوت کا مذاق اڑاتا ہے اس میں تساہل برتتا ہے تو یہ کھلی دلیل ہے کہ اس کی دعوت نبیوں کی دعوت سے کے موافق نہیں ہے اس کی دعوت دعوت حقا ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتی اب کوئی اگر اس سے دھوکہ کھاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ پوری پوری روشنی موجود ہے حقائق نگاہ میں آ سکتے ہیں لیکن آدمی نے حق کو جاننے پہچاننے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اندھیرے اور گمراہی کو قبول کر لیا ایسا ہی معاملہ کہا جائے گا اسی طرح قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبل کا مر رسول الہ لا الا انا فعبدون کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا ہر رسول کی طرف ہم نے یہ وحی وحی کی کے ذریعے سے یہ آرڈر دیا حکم دیا کہ آپ دعوت دیجئے کیا دعوت دیجئے کہ لا الہ الا انا میرے سوا یعنی اللہ کے سوا معبود برحق عبادت کے لائق حقیقت میں کوئی اور ہے ہی نہیں فعبدون لہذا تم میری ہی عبادت کرو ہر رسول کی یہی دعوت تھی لیکن اخوان مسلمین کی یہ دعوت نہیں ہے اہل الحدیث کے علاوہ جو آج روئے زمین پر جو دعوتیں پائی جاتی ہیں ان کی یہ دعوت نہیں ہے بلکہ وہ رسولوں کی اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں ارے کیا آپ توحید توحید کر رہے ہو اصول ثلاثہ کتاب التوحید تفیعت الایمان یہ پڑھا رہے ہو ہاں اس کا مطلب یہ کہ جو رسولوں کی دعوت ہے وہ ان کی دعوت نہیں ہے اور جو رسولوں کی دعوت سے ہٹا ہوا ہے کوئی مسلمان بتائے مجھے کہ کیا وہ دعوت صحیح ہو سکتی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا نوجوان اندھا ہو کہ ان کے ناروں سے دھوکہ کھائے اور ان کے پیچھے چلے اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے یہ اللہ کی توفیق سے محرومی اور شکاوت بدبختی نہیں تو اور کیا ہے اللہ تبار آگے شیخ نے ان کا رد کرتے ہوئے ایک اور دلیل نقل کی کہ حتیب نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ مشہور بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ بارہا سن چکے ہیں شیخ محمد الحاب نے دعوت اللہ کے باب میں اس کا ذکر بھی کیا اس حدیث کا بخاری مسلم کے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو جو تلقین کی اور تو فرمایا فرمایا ان کا سطاعتی قومم من اہل سطاعتی قومن اہل الکتاب ہاں آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس قوم کے پاس جا رہے ہو فیضا جیتا یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں ہاں فیضا جیتا دوسرے بھی کچھ الفاظ ہیں فلتکن اولامہ تدرحم علیہ کہ تم جس بات کی دعوت دو سب سے پہلے وہ دعوت کیا ہونا چاہیے یہاں کہا فیضا جیتا جب ان کے پاس پہنچو آؤ فدرحم الا تو ان کو اس بات کی طرف دعوت دینا کس بات کی طرف یشہد اللہ الہ اللہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں حضرت معاذ بن جبل کو کہا جا رہا ہے آپ اہل کتاب کے پاس جا رہا پہلی دعوت یہاں سے ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ سے اب جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے اس کے معنی کو جانتا ہی نہیں ہے وہ اس کی دعوت دے گا اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بجائے اس کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ارے کتاب و توحید توحید کیا کر رہے ہو ہاں دیوبند والے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور دوسرے بھی یہی کہہ رہے ہیں ہاں یہ انبیاء کی دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دعوت کا پہلا نقطہ اگر شرک پایا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا یہ مملکہ توحید میں ماشاء اللہ علماء اور یہاں کے خطبہ شیخ محمد رد الحاب رحمہ اللہ کی دعوت کا یہ اثر ہے کہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ ہمارے ان حلقوں میں جو توحیدی ہیں اہل الحدیث کہلاتے ہیں ان میں بھی اگر آپ توحید سے متعلق کچھ بنیادی سوالات کریں تو لوگ جواب نہیں دے پائیں گے ہاں توحید کے شرائط کیا ہیں تقاضے کیا ہیں ہاں نواقز توحید کیا ہے نواقز ایمان کیا ہیں یہاں آپ کو مسجد مسجد میں اس کا درس ملتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں لوگ محروم ہیں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ارتداد اور انحرافات کی لہریں چلتی ہے کوئی بھی نیا شخص آتا ہے گمراہی کو اپنے <clears throat> خوبصورت پیک بنا کر اس کو پیش کرتا ہے اور ہمارے نوجوان دھوکہ کھا کے اس کے فریب میں آ جاتے ہیں اور نعرے لگانے لگتے ہیں سلفیوں پر جو ہے الحدیث کی دعوت پر نقد و تنقید کے تیشے چلانا شروع کر دیتے ہیں مخالفتیں کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بنیادی طور سے دعوت انبیاء کے اس منحج پر ان کی تربیت نہیں کی گئی ہے اور آج روئے زمین پر پائی جانے والی دعوتوں کا یہی حال ہے ہمارے یہاں صحیح چیز پائی جاتی ہے تو کہیں کہیں صحیح عمل پایا نہیں جاتا جیسا کہ میں نے ذکر کیا چنانچہ حضرت ابن عباس والی اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں یہاں پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اہل علم کو بھیجنا چاہیے حضرت معاذ بن جبل کو علماء صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی کیا کیا فضیلت ہے اقوال آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے سوانح ہر ترجمے میں آپ نے ان کو بھیجا جاہلوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجتے تھے ہاں جو سمجھ سوجھ بوجھ رکھے ہاں، مطلب اگر یہ کہا جائے کہ جو دلائل نہیں جانتے باقاعدہ علم شریعت کو جانتے نہیں ہیں ان کا یہ کام ہی نہیں ہے جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا چاہیے ورنہ من کیا ہے من کالا فی غیر فن نہیں اطابل عجائب جائے کما کالا حضر حجر وغیرہ کہ جو اپنے فن سے علاوہ میں کوئی بات کرتا ہے نا تو پھر عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا ہے آج کل ہم اس کے نمونے ہر طرف دیکھ رہے ہیں اور عجیب و غریب چیز پیش کرنے والوں کو ہماری نئی نسل اور نوجوان پسند کرتا ہے ہاں کہ نئی نئی بات لا رہے کیا وہی حدیث کیا وہی توحید کیا وہی سنت کچھ نیا چاہیے ہے نا نئی چیز میں مزہ آتا ہے تو پھر ایسے واقعات بنائے جاتے ہیں کہ اس نے کرامت کرامت کھیلی وہ ہوا میں اڑا پانی پہ چلا ہاں فجر کے وضو سے عشاء اور عشاء کے وضو سے فجر پڑ رہا ہے جب سے وہ بالے ہوا اس کے بعد کسی دوسرے وضو کی نوبت ہی نہیں آئی تو مزہ آتا ہے سننے والوں کو جاہلوں کو ہاں یہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور دعوت نہیں ہے چنانچہ حضرت ابن عباس دیکھ کو حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے توحید کی طرف لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد اللہ کے رسول ہیں ان دونوں گواہیوں کی طرف دعوت دینا کس کو کہہ رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو آپ دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں عالم کو بھیج رہے ہیں دعوت کا طریقہ بتا رہے ہیں ہاں کہ پہلے سب سے اہم چیز پیش کی جائے اگر توحید نہیں ہے تو پہلے توحید اور رسالت کو منوایا جائے یعنی پہلے اللہ کا اللہ کو مانا تو اللہ کا کلام قرآن رسول کو سمجھایا تو رسول اور اس کے حقوق یعنی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اتباع یہ دین کی بنیاد اور جڑ یہی ہے ساری اصلاح مسلمانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے خیر کی بنیاد یہی چیز ہے چنانچہ سب سے پہلے اس کی دعوت دینا وفی روایت ایک روایت میں یہ الفاظ ہے فل یقن اولا ما تدعوہم الہ عبادت اللہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم دعوت دو گے وہ اللہ کی عبادت یعنی توحید ہونی چاہیے وہ فی روایتی الاحد اللہ اس بات کی جانب تم دعوت دو سب سے پہلے کہ اللہ کو ایک مانے اکیلا مانے یعنی توحید کی طرف دعوت دو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا اسلوب سکھاتے ہوئے معاذ کو کہا اب ہمارے ہاں لوگ اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور توحید کو پامال کر کے جا رہے ہیں تو کون سی اسلامی کون سی حکومت کون سی قائم وہ سب کچھ ہو سکتی ہے اسلامی نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی دعوت کا پہلا ہی سبق آپ نے توڑ پھوڑ دیا تو اب آگے عمارت کون سی ہوگی ہاں کال ابن القیم امام علامہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں آپ کی کتاب میں ہے کہ التوحید و مفتاح و دعوتی رسول تمام رسولوں کی دعوت کی کلید ہے توحید توحید تمام انبیاء کی دعوت کی کنجی اور چابی ہے وہاں امام الحنفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام الحنفا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہیں جو اپنے نفس پر شرک کا خوف کھا رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں چونک جانے والی بات ہے کہ امام الماہدین حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام جن کی ملت کی پیروی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا سما اوحینا الہ کا انتب ملت ابراہیم حنیفہ ان کو حنیف کہا اللہ نے ہاں وہ دعا مانگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہ میں شرک میں پڑ جاؤں گا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قال ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہ دعا مانگی کہ پروردگار اس شہر کو شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے وہ جنوب نہیں آگے یہ جملہ دیکھیے محلے استشاد یہی ہے وہ جنوب نہیں وہ بنی یا ابود کون کہہ رہا ہے یہ دعا مانگ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں ہاں یہ ہمارے درس میں کتاب التوحید میں یہ آیت شیخ نے بابل شیخ محمد نے باب الخوف امین شیر میں یہ آیت پیش کی ہے میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں بعض جگہ ذکر کرتا ہوں تو یہ سوال کرتا ہوں عوام سے حاضرین سے کہ ہم بہت کہاں ہیں حضرت ابراہیم کے مقابلے میں ہم جانتے ہیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہم میں سے کسی شخص سے اگر آپ میں سوال کروں کہ کیا آپ بتوں کو پوجو گے ہم اور آپ کیا جواب دیں گے کیا ہم بتوں کی پرستش کریں گے ہم اپنے بارے میں یہ یقین بظاہر رکھتے ہیں کہ ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے شعور کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے کہ اگر ہوش و حواس قائم ہے کہ کسی بت کی پرستش کریں سیدنا ابراہیم ہم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں وسوخ کے ساتھ کہ ہم نہیں کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام اور ہمارے درمیان کوئی مناسبت ہے ایمان و یقین کے سلسلے میں وہ توحید کے امام ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا نمونہ پیش کیا اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہر سال عید الاضحیٰ اور حج سے کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ توحید کا ایک تو زبردست اور مکمل نمونہ ان کے بارے میں کیا یہ اندیشہ کیا جا سکتا ہے کہ بوتوں کی عبادت کریں گے اور وہ دعا کر رہے ہیں ربی و بنیا وہ بنیا الاسلام آج ایک اہل حدیث یہ کہے کہ توحید توحید کی بات کیا ضرورت ہے یا کوئی ایک جو ہے تحریکی یا ایک عام آدمی سوشل میڈیا پہ جاہل آدمی کہتا ہے کہ ارے کیا اصول ثلاثہ پڑھا رہے ہو کیا توحید کی تعلیم دے رہے ہو کیا شرک پر زور دے رہے ہو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اس دعا کی کمانا اور مفہوم سمجھنا چاہیے ہاں اسے توحید کی اور شرک کی توحید کی اہمیت اور شرک کی برائی اور قباحت اور اس کے برے اثرات کا احساس ہوگا تو وہ یہ بات زبان سے نہیں نکالے گا اور جب اس کی اہمیت سمجھے گا تو ایسی کسی دعوت سے وہ اخوانیت ہو جماعت اسلامی ہو تبلیغی جماعت ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو ایسی کسی دعوت سے وہ متاثر نہیں ہو سکتا جہاں توحید کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل نہ ہو جہاں شرک کو رد نہ کر کے اس سے تسام اور نرمی برتی جاتی ہو ساری دعوتوں میں روئے زمین پر اہل الحدیث سلفی دعوت کے علاوہ آج دیکھ لیجئے کہ یہ خصوصیت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی اور یہ خصوصیت انبیاء کی دعوت کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو بت پرستی سے بچانا اور اب ان ازل کثیر امن الناس پرور دگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے لوگ دھوکے میں ہیں مجھے اور میرے بیٹے کو اس سے بچانا کوشش بھی کی دعوت بھی دی تربیت بھی کی اور دعا بھی کی یہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے یہ نبی رحمت ہیں حضرت ابراہیم کی بات کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو خبر لگتی ہے کہ یمن میں ایک بت ہے جس کا نام ذل خلاصہ یا ذوال خلاصہ ہے ہاں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں یہ خبر سنتے ہی آپ کی نیند اڑ جاتی ہے آپ بے چین ہو جاتے ہیں دل مغموم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اہل یمن ہی کے ایک شخص کو بھیجتے ہیں چنانچہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تری عنی منزل خلسا ہاں، فکل تو بلا فن تلق تو فی خمسین و میں فارسین بن احمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذیل خلسا کو تباہ کر کے مجھے کیوں نہیں خوش کرتے آرام دیتے راحت کیوں نہیں دیتے تو وہ عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے احمد کے ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر کو تیار کیا ان کو ساتھ لے گئے اور ذیل خلاصہ کو کو, صاف کیا یہ صحیح بخاری اور مسلم ہے ابن حجر رحمہ اللہ شارح بخاری نبی کرنس ان کے قول مجھے کیوں خوش نہیں کرتے اللہ توری ہونی کے کا کی وضاحت کرتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں دلی راحت اور اطمینان سے مراد ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو شرک سے زیادہ پریشان کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی یعنی یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو سکون و اطمینان کیوں نہیں دلاتے خوشی کا مطلب اور آپ کا خوشی آپ کی خوشی اور اطمینان کس وجہ سے زائل ہوا بے چینی میں کیوں تبدیل ہوا اس لیے کہ آپ کو خبر لگی کہ ایک بت ہے اور اس کی اس طریقے سے لوگ پرستش کر رہے ہیں ایک نبی کے لیے شرک سے زیادہ جو ہے پریشان کرنے والی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اب نبی کے متبعین کے لیے بھی شرک سے زیادہ ناقابل قبول قابل رد کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اور جو لوگ یا جو دعوت یا جو مؤسسین جماعت اگر شرک کو برداشت کر رہے ہیں اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں مداحنت اور نرمی برت رہے ہیں سیدہ زینب کے مزار پہ جاتے ہوں یا قبر پرستی کو دیکھتے ہوں اور اس کی تائید کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی کرنے والے اولیاء سے استمداد اور نکیر کرنے میں شدت نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ مرشدین اخبار آپ نے سنے پڑے تو جو ایسا کہتا ہو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منحج پر ہے آپ جس وجہ سے آپ کا آرام ختم ہو رہا ہے شرک کے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نکیر مت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیج رہے رہے ہیں کہ اس سے راحت دو مجھے آپ راحت مانگ رہے ہیں اس سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نکیر مت کرو تو گویا عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شدت اختیار نہیں یہ نصیحت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی ہے اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت برت رہے ہیں شرک کے خلاف ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسی میں نجات ہے چنانچہ آپ شرک کو برداشت اور برداشت نہیں کر سکتے تھے اور وہی حقیقی دین ہے جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو دین اور دعوت اس بنیاد پر قائم ہوگی ہوگی وہی دعوت حقہ ہوگی اور جو اس سے ہٹی ہوگی وہ حق نہیں ہو سکتی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اللہ یہ ابن حجر کی بات چل رہی ہے کہ راحت سے مراد شرک سے نجات دے کے ذیل خلصہ کا خاتمہ کر کے میرے دل کو سکون و اطمینان دلاؤ جیسا کہ یہ نبی کے لیے پریشان کن بات تھی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجعل قبری وسن یعبد اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے ہاں اشتد غضب اللہ اللہ قومن اتخذوا قبور انبیاء امبیا علیہم مساجد یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بڑا سخت ہو گیا جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا دیکھیے غور کیجئے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا نبیوں کو نہیں پوجا مسجد بنایا ابھی وہ قبر ہے اور وہاں مسجد بنائی اور ہمارے ابھی اپنے پڑھا کے حسن البنا صاحب ان کے رفقا قبروں اور مزاروں پہ جا رہے ہیں وہاں دعا کر رہے ہیں پیدل چل کے جا رہے ہیں وہاں کی خرافات کو دیکھ رہے ہیں خاموش ہیں اور پھر آگے جو باتیں آپ نے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنانا یہ لانت کا اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے تو وہاں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے یا ان سے استمداد استغاثہ اور ان کی عبادت کر رہا ہے تو یہ کتنی شدت کی بات ہے اللہ کے غضب کو کس طرح دعوت دینے والی بات ہے یہ معتم مالک کی روایت ہے اس حدیث سے اس حدیث سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ولا اور محبت اللہ کے لیے جب اللہ اس چیز پر بھڑکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں پر قبروں پر مسجد بنانے سے غصہ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ایک مومن اس سے خوش ہوگا ناممکن اللہ کی ولا اور برا اللہ کے لیے ولا اور برا کا تقاضا یہ ہے چیک کہہ رہے ہیں یعنی آپ اللہ کی خاطر غصہ ہوں اور اسی کی خاطر خوش ہوں چنانچہ توحید باری کی طرف دعوت دیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور شرک اور مشرکوں سے ڈرائیں ان کی قبروں یا ان کے الٹی سیدھی باتوں کی تائید نہ کریں سعید ہوا کی طرح کہ یہ رفاعی سلسلے کو اللہ کی طرف سے عطیہ ملا کہ الٹی سیدھی حرکت کریں اس کو کرامت کا نام دے رہے ہیں ہاں یہ ان کی تائید نہ کریں شرک اور مشرکوں سے ڈرائیں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اور جس پر غضبناک ہوتا ہے یہ ان معاہد مسمومنوں کا طریقہ ہے جو انبیاء اور رسول کے منحص پر چلتے ہیں صحابہ تابعین اور طب تابعین کے نقشے قدم پر چلتے ہیں لیکن جو اس منحص سے دور ہوگا یا اس میں کوتا ہی برتے گا وہ دور کی گمراہی میں جا نکلے گا اور اور یہ عظیم گناہ کا مرتکب ہوگا یہ بالکل پہلا ملاحظہ اور اس کے پر پر اس تبصرہ یہاں اختتام پذیر ہوا وقت ضائع کیے بغیر میں دوسرے ملاحظے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں الملا الثانیہ دوسرا ملاحظہ جس کا آپ کے مترجم کتاب میں عنوان دیا گیا ولا و برا کے عقیدے کا اخوانیوں کے یہاں کمزور ہونا ولا اور برا ہاں یہ ولا اور برا دوستی اور دشمنی سادہ اور مختصر الفاظ میں اسلام کے اپنے اس کے کچھ ضابطے ہیں قرآن و حدیث میں آپ حدیثوں کو دیکھیں مرفوان اور موقوفن کئی صحابہ سے یہ روایت ملے گی آپ کو مرفوان بھی کہ او او سکو اور المان الحب فی اللہ و فی اللہ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ کہ ایمان کے دستوں میں سب سے زیادہ مضبوط دستہ سب سے اہم چیز کہہ لیجئے ایمان میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دوستی کریں اللہ کے لیے اللہ کے لیے محبت کریں اللہ کے لیے نفرت کریں اور اس محبت اور نفرت کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ کے لیے دوستی محبت کا نتیجہ دوستی اور نفرت کا نتیجہ دشمنی اس سب سے مضبوط دستہ میں نے اس پر مختلف دروس و خطابات میں بار بار کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اثر ہماری گھر کی زندگی دکان کی زندگی عام معاشرتی زندگی اخلاقیات حلال حرام معاملات ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے اور منہج اور عقیدے میں تو اس کا معاملہ بالکل اہم ہے اور واضح ہے ہی اس کے اثرات ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کو کہ ایک شخص ایمان کے اس سب سے مضبوط دستے پر قائم ہے یا نہیں اور اس کو میں ایک اور زاویے سے اشارہ کر رہا ہوں یہ کہ اس ولا اور برا کے جذبے کو اگر آپ مسلمانوں میں اپنی نسل میں بچوں میں بچیوں میں بیدار کرتے ہیں عورتوں میں اور مردوں میں اگر بیدار اور زندہ کرتے ہیں تو وہ مرتد نہیں ہو سکتی یہ ولا اور برا کا صحیح عقیدہ اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا تو دوسرے لفظوں میں میں یہ سمجھاؤں کہ اس کے اندر دین کی صحیح غیرت ہوگی غیرت کا پانی جب زندہ ہوگا حمیت زندہ ہوگی تو اغیار کی کوششوں کو ناکام بنانے کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوگا ایک مسلمان سچے عقیدے والا ہوگا تو دیکھیے سمیا ایک عورت ہے خاتون ہے ابتدائی زمانے میں ابو جہل نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے آخر میں شرمگاہ پر برشا مار کر انتہائی شرمناک انداز میں ان کو شہید کیا لیکن وہ اللہ کی بندی اپنے عقیدے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی کیا بنیاد تھی یہ ولا اور بڑا تھا کہ اگر اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے تو اب اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی ہم کریں گے اگر تم دشمن ہوتے ہو ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو کوئی حرج نہیں اللہ کے رسول کی زبانی ہم نے یہ خوشخبری سنی ہے معاہدے کو مل جنت جنت تمہارے وعدے کا مقام اور ٹھکانہ ہے ہمارے منظور ہے تم چاہے جو سلوک کر لو ہاں یہ ولا اور برا کی بنیاد پہ ہوتا ہے ہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو طلحہ نے شرک کی حالت میں جب پیغام دیا نکاح کا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی شخصیت ہیں جس کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ مشرک ہیں کافر ہیں اور میں مومنہ ہوں ایک مومنہ کسی مشرک سے شادی کرے یہ نہیں ہو سکتا جائز ہی نہیں ہے پھر ان کو توحید سمجھائی کہ سوچو جس بدھ کو تم پوچھتے ہو ایک بڑا ہی تراشتا ہے خراشتا ہے بناتا ہے ہاں اور تم اس پہ پوچھتے ہو اگر اس کو جلاؤ تو آگ لگ جائے جل جائے اور توڑو توڑا جائے تو ٹوٹ جائے وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا تمہاری باتیں کیسے سنے گا ابو طلحہ کو بات سمجھ میں آئی بعد میں ایمان لے آئے امر سلیم کی پیشکش کے مطابق انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے اور یہی ان کا مہر بن گیا نکاح کر لیا نکاح کر لیا اور یہ ایمان لانا مہر بن گیا یہ غیرت کہاں سے آئی یہ ایمان اور و اورل ایمان کا حصہ ہے آج اگر ہم اپنی نسلوں کو ہاں اسلام اور ایمان کے خلاف چلتی آندھیوں سے بچانا چاہتے ہیں ارتداد اور انحراف شرک کفر اور بدعات کے شبہات کے فتنوں سے محفوظ رکھ کے ان برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ولا اور برا لا الہ الا اللہ یا عقیدے کی بنیاد پر اس فکر کو اس جوہر کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی بچیوں میں گھر کی خواتین میں بچوں میں نئی نسل میں یہ بنا دے تو کوئی منکر حدیث کوئی مرزا علی انجینئر کوئی راشد ساز کوئی اسرار ڈاکٹر اسرار کوئی مولانا ابلا مودودی کوئی سید کتب اپنی گمراہ فکر کے ساتھ ہمارے نوجوان نسل کا شکار نہیں کر پائے گا یہ میرا دعویٰ ہے عقیدہ ہے اور اخوان المسلمین کے یہاں یہ معاملہ انتہائی کمزور ہے دوسری تمام باطل افکار اور مناہج کی طرح یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولا اور برا کے عقیدے کا اخوانیوں کے یہاں بڑا کمزور معاملہ ہے یہ چیز اخوان المسلمون کے سربراہوں اور مفکرین کے کلام سے واضح ہے میں اردو والی عبارت ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت بچے ہاں وہ چنانچہ یہ اخوان المسلمین جماعت کے بانی حسن البنا ہے جماعت کے بیسویں برسی پر اجلاس کے اندر کہہ رہے ہیں جماعت الخوان جماعت اخوان المسلمین بننے کے جب بیس سال مکمل ہوا ہاں تو اس کی جو محفل اور مجلس منعقد ہوئی اس میں یہ حسن البنا کا ارشاد ملاحظہ فرمائے وہ کہہ رہے ہیں کہ اخوانی تحریک کسی عقیدے دین یا فرقے کے خلاف نہیں ہے سنا آپ نے کسی عقیدے دین یا فرقے کے خلاف نہیں ہے ایک ہے جو حاشیے میں ہے سلفی فکر کے خلاف ہے ہاں کسی عقیدے دین یا فرقے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس جماعت کے ارکان کو احساس ہے کہ اس وقت تمام رسالتوں کو تمام رسالتوں کو الہاد کا خطرہ ہے ہاں اس لیے ان ادیان کے مومنین پر واجب ہے یعنی عیسائی ہو یہودی ہو نصارہ کوئی بھی مذہب ماننے والا ہے اس پر ایمان لانے والوں پر واجب ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں اور انسانیت کو انسانیت کو مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو اس خطرے سے نکالنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر دیں اور اخوان مسلمون بلاد عربیہ اور بلاد اسلامیہ کے اندر اجانب کے آنے آنے کو ناپسند نہیں کرتے آئے جائے کوئی حرج نہیں اجنبی آتے رہیں ہاں کوئی بات نہیں اور نہ ہی ان کے لیے برا سوچتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ہم وطن یہودی ملاحظہ فرمائے یہ حسن البنا کہہ رہے ہیں ہاں ایک ایک جملہ قرآن و حدیث کے خلاف ہاں کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ہمارے ہم وطن یہودی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں ہاں الاخوان المسلمین حوالہ آپ کے یہاں موجود ہے آگے کی عبارت میں ایک جگہ اور مزید واضح ہو جاتا ہے حسن بننا سے اس مجلس میں جس میں جس کے اندر امریکی اور برطانوی کمیٹی بھی تھی امریکہ اور برطانیہ کے یہودی اور نسارا افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن ایک وفد آیا اور ایک مجلس منعقد ہوئی اس جلسے کو خطاب کرتے ہوئے شیخ حسن البنا کہہ رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ کوئی دینی جھگڑا نہیں ہے خصومتنا مال یہود لئیست دینی اس طرح کا جملہ ہے ان کا کہ ہمارا جھگڑا یہودیوں سے دینی جھگڑا نہیں ہے پھر کون سا جھگڑا ہے ہاں ملاحدہ فرمایا الفان المسلمون یہ چیز موجود ہے آن ریکارڈ اور یہ حوالے آپ کے پاس آپ کی کتاب میں موجود ہیں شیخ عبد العزیز ابن باز رحمہ اللہ کے سامنے جب حسن البنا کی یہ بات پیش کی گئی تو فرمایا یہ باطل اور خبیص بات ہے یہ وقت کے امام قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اس غلط بات کا کی تردید کر رہے ہیں یہ باطل اور خبیص بات ہے یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اور لوگوں میں سب سے برے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اشد النا سے عداوت آمن امن الہود و اشرخ اشرخ معاہدہ آیت نمبر تراسی یہ قرآن کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں میں مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یہ کون کہہ رہا ہے رب العالمین اب رب العالمین کا فرمان یہ اخوان المسلمین والے مانتے ہیں یا اپنے اپنے مرشید اور اپنے بانی حزب گروہ حسن البنا کی بات کو مانتے ہیں اگر اس کو مانتے ہیں تو اللہ کی اس بات کو رد کریں یا یعنی رد کر رہے ہیں اور اگر اللہ کے کلام کو مانتے ہیں تو اس کو رد کرنا ہوگا لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو مانتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ شیخ حسن البنا نے غلط کہا کی تعویل کریں گے دور از کار تعویلات سے کام لیں گے جیسا کہ عام طور سے باطل منہج کو ماننے والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ غلط کو غلط اپنے لوگوں کے غلط کو غلط قبول نہیں کرتے ہاں چنانچہ لوگوں میں یہودی اور بت پرست مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ قرآن کے سے ثابت ہوا اور یہ بات غلط ناروا اور کبھی ہو منکر ہے اس کے یہ علامہ ابن باز کے کلام کا ترجمہ ہے کہ یہ بات غلط ہے ناروا ہے کبھی اور منکر ہے انتہائی بےحدہ ہے اس کے کہنے والے پر توبہ واجب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان دینی جھگڑا نہیں ہے اسے توبہ کرنا چاہیے ہاں اور اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اپنی اس بری بات پر شرمندہ ہو بے واسط دعوت الاخوان المسلمین فی میزان الاسلام آپ کو حوالہ اور صفحہ نمبر موجود ہے کتاب میں اس چیز کو یوسف کرداوی نے اچھی طرح ظاہر کیا اب دیکھیے کہ قرآن کی آیت بالکل صاف ہے واضح ہے اور اس کے خلاف حسن البنا کی بات ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس کو غلط مانے اس پر نقد کریں اور یہ کہے کہ ہمارے شیخ سے خطا اور غلطی ہو گئی اس کی تائید اور اس کو مزید بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ماننے والے یوسف القرداوی جو ابھی ماضی میں کہا جاتا تھا کہ ان کے امیر المومن یا مرجا بنے ہوئے تھے اخوان المسلمین کے نے اچھی طرح اس کو ظاہر کیا جن کی پرورش اخوان المسلمین کے دائیوں کی گود میں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں میں شیخ کرداوی فرما رہے ہیں کہ میں ایسے مدرسے میں پروان چڑھا ہوں جو اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہے اس مدرسے کو ایسے شخص نے قائم کیا ہے جو اپنی فکر اپنی حرکات اور تعلقات میں اعتدال سے ممتاز ہے شیخ حسن البنا کو کہہ رہے ہیں اعتدال بہت اعتدال کی حامل شخصیت ہے اس میں امتیاز رکھتے ہیں اور وہ ہے امام شہید حسن بنا کی شخصیت ہاں یہ معتدل ہے ہاں یقیناً آپ اس میدان میں تنہا امت تھے کرداوی صاحب حسن البنا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تنہا امت تھے ہاں، بعض لوگوں نے گلو کرتے ہوئے حسن البنا کو صحابہ کرام سے زیادہ افضل قرار دیا اور اس کی تعویل اور اس کا دفاع یوسف القرداوی نے کیا وہ دوسری کتابوں میں مشکور ہے ہاں، بائیں طور کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہاں حضرت حسن البنا کے بارے میں کرداوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تنہا امت تھے بہی طور کے آپ تمام لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے تھے آپ کے بعض مشیر قبتی عیسائی تھے ہاں شیخ امام حسن البنا اسلامی دعوت کے ہاں امیر میر کارواں اخوان المسلمین کے بانی و مؤسس ان کے مشیر قبتی نصارہ تھے اور یہ اسے قرضاوی صاحب بطور فخر ذکر کر رہے ہیں جنہیں آپ نے سیاسی کمیٹی میں ڈال رکھا تھا یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ساری تگ و دو سیاسی تھی دینی نہیں تھی اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جو پیچھے کہا ہاں سیاسی کمیٹی میں ڈال رکھا اور بعض کو آپ اپنے کانفرنس میں بھی لے جاتے تھے اور آپ شیوں کے ساتھ بھی تقارب کے قائل تھے اسی لیے آپ نے شیعہ رہنماؤں کا قاہرہ کے اندر اخوان المسلمین کے دفتر مرکزی آفس میں استقبال کیا چنانچہ میرے اندر جو اعتدال پایا جاتا ہے یہ حسن بننا اور آپ کے مدرسے کا اثر ہے یہ اعتدال نہیں مداحنت ہے دین کے تعلیمات سے کی مخالفت ہے شیخ کی یہ بات مین حوار ان صحفی ہاں اجرت ہو معاہو صحیفہ امریکیہ ہاں یہ ایک امریکی اخبار میں ان کے انٹرویو کے درمیان یہ بات انہوں نے کہی اور کرداوی نے مزید کہا کہ جس عظیم شخصیت نے میری فکری اور روحانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ شیخ حسن بننا کی شخصیت ہے جو موجودہ وقت میں سب سے بڑی اسلامی تحریک کے بانی ہیں علماء مفکروں نے یہ حوالے آپ ملاحظہ فرمائے مزید کرداوی ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کے نزدیک ولا اور برا کے عقیدے کی کمزوری صاف جھلکتی ہے موصوف کہتے ہیں کہ یورپی لوگوں کو چاہیے بہت غور سے سماعت فرمائے یہ ایک ان کے دائی ان کی بڑی اور نمایاں ممتاز شخصیت کا بیان ہے جن کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں جن کا دفاع کرتے ہیں اور وہ خود حسن البنا کا دفاع کر رہے ہیں ہاں یا لہذا اور یہ چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں شیخ کرداوی کیا کہہ رہے ہیں کہ یورپی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قدیم دشمنیوں سے نکل جائیں جنہیں ان کو سلیبی جنگوں ہی کے دنوں سے وراثت میں ملا ہے ان دشمنی جو دشمنیاں سلیبی جنگوں کے نتیجے میں وراثت میں ملی ہے بغض اناد ہے اس سے یورپی لوگ نکل جائیں ہاں اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے لڑ گیا ہے مناسب ہے کہ ہم ان قدیم دشمنیوں اور ان کے شائبوں سے خالص ہو جائیں یعنی یہ کہیں کہ ہم پرانے گڑے مردوں کو نہ اکھاڑے اور اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں یہاں تک کہ کہا کہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہمسر اور برابر درجے کے آدمی کی طرح سلوک اور برتاؤ کریں ہم سب انسان ہیں ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں قرضاوی صاحب کے جملے اور اس کی مانویت پر تھوڑا سا غور کریں ہمارے نوجوان اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ولا اور برا کی اسلامی تعلیم کو عقیدے کی کتابوں میں سمجھے جانے جو قرآن و حدیث کی دلیلوں پر مشتمل ہیں آپ آگے پڑھیں گے ولا اور برا کی یہ عقیدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایسے ہی سرسری طور سے نہیں ہے بہت ساری واضح بالکل بے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں صاف صاف دلیلوں سے یہ عقیدہ اور اس کے اصول ضابطے واضح ہیں ہاں چنانچہ ابھی میں وہ اس موضوع پہ جانے سے پہلے یہ مزید اقوال ملاحظہ فرمائیں کہ مزید یوسف کرداوی کا یہ کال یوسف الکرداوی کا یہ کال مزید وضاحت کر رہا ہے بات کو مزید واضح کر رہا ہے کہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف حقد و حسد کینا کپٹ جو ہے اور اس سے اور مسلمانوں سے خوف مغرب کے اندر اس سے یعنی اسلام سے اور مسلمانوں سے خوف مغرب یعنی یورپ کے اندر عام سیاست دانوں پر مسلط ہے وہ ڈرتے ہیں ہاں اور یارموکھ اجنادین نیز سلیبی جنگوں کا بھوت ان پر سوار ہے بس یہی تھوڑا سا فرق ہے ان لوگوں کے سمجھنے میں جنگوں سے زیادہ ان پر اس تحریک اور اس دین کی حقانیت اس کی فطرہ فطرت کے اس کا فطرت کے مطابق ہونا اس کی سچائی کا خوف ہے ہاں ہتھیار تو ان کے پاس ہم سے بہتر ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جنگوں کا بھوت ان پر سوار ہے عربوں اور عثمانیوں کی فتوحات خالد ابن ولید طارق ابن زیاد صلاح الدین اور محمد فاتح کے نام ان کو بے چین کیے ہوئے ہیں لیکن اب ہمیں اس طرح کے خوف سے باہر آنا ہوگا کرداوی صاحب سے بھی ڈر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں اس خوف سے باہر آنا ہوگا نفسیاتی آڑ کو ختم کرنا ہوگا یہ نفسیاتی رکاوٹ جو ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو پرانے زخموں کی وجہ سے جو رکاوٹ ہے اب اس کو بھلا دیجئے ختم کر دیجئے اور قدیم و جدید تمام قسم خوف اور حقد و حسد سے آزاد ہونا ہوگا اب اس سے آزاد ہو کے ہم بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے سے ملے یہ کس سے کس سے موافقت اور ملاوٹ کا قربت کا کی دعوت دے رہے ہیں قرضاوی صاحب یہود نصارہ یورپ اور غیر مسلم دنیا سے سوڈان کے اندر چودہ سو پندرہ میں منعقد ایک کانفرنس میں ادیان کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے قرضاوی صاحب نے کہا کہ میں نے شخصی طور پر اپنی کتاب اولویات الحرکت الاسلامیہ کے اندر اس طرح کے بین الادیان مکالمے کی دعوت دی ہے مغرب کے پادریوں عیسائی راہبوں اور ان کے علماء کو علمی گفتگو کی دعوت دی ہے اسی طرح سیاسی گفتگو کی طرف بھی دعوت دی ہے جن کے ہاتھ میں قول و قرار ہے جس طرح کے حسن ترابی نے بھی کوشش کی ہے حسن ترابی یہ سوڈان کے اخوانی لیڈر تھے چنانچہ یہاں تک کہ یہاں تک کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی فکری اور سیاسی پیمانے پر اس طرح کی گفتگو نفع بخش ثابت ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات سے جو بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی ملاحظہ فرمائے یہ جو سب باتیں ہیں یہ جیسے ایک سیاسی لیڈر ممالک اور سیاسی بنیادوں پر دو حکومتوں کے درمیان تقارب اور باہمی تبادلے سیاسی مقام مقاصد کے تحت باتیں کرتا ہے یہ دین کے معاملے میں رہ کر سیاسی انداز کی گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں ولا اور برا کے اسلامی اصولوں کے برخلاف تقارب کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے ذکر کیا ہے سمجھوتے کیے ہیں لیکن اسلامی اصولوں کو تج کر یا مصالحت حق کو جو ہے نظر انداز کر کے باطل سے مصالحت یا سمجھوتا نہیں کیا آپ نے وہی سمجھوتا کیا جو اسلام مسلمانوں کے اصولوں ضابطوں کے تحفظ کے ساتھ ان کے حق میں تھا چنانچہ چنانچہ یہ یوسف القرضاوی صاحب کے اس دعوت کو ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد سیریا کے اندر اخوان المسلمین کے مرشد مصطفیٰ سبائی کہتے ہیں یقیناً اسلام مسیحیت کی ایک آسمانی دین کی مسیحیت کی ایک آسمانی دین کی حیثیت سے قدر کرتا ہے یعنی اسلام اور مسلمان عیسائیت کی قدر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آسمانی دین ہے اور اس کے ماننے والوں کو ان کے معاملات میں بلا مداخلت کیے ہوئے عقیدہ و عبادت کی آزادی میں کوئی رکھنا ڈالنا نہیں چاہتا یعنی اگر ہماری حکومت ہوگی تو عیسائیت کو اس کے عقائد کے اختیار کرنے میں کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہاں جہاں تک ان کے ذاتی مسائل ہیں تو ان سے بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان پر ایسے احکام لاگو کیے جائیں جو ان کی شریعت یا رسم و رواج رواج کے مخالف ہوں ان کی شریعت اور رسم و رس دیکھیے سیاسی زبان یہاں تک کہ کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذکورہ جن تمام امور میں اسلام کا اسلام ان کا احترام کرتا ہے ہم صرف اسے ذکر کرنے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ انہیں دستور میں بھی شامل کر دیں بلکہ ہم نے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ تمام آسمانی مذاہب اور ادیان اور دوسرے دینی طبقات کے ذاتی مسائل کا احترام کرنے کو واجب کر دیں کہ ہر مذہب کا احترام کرنا ضروری ہے اب ایسی صورت میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ عیسائیوں کے عقائد اور ان کے ذاتی مسائل کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ہاں مجلت و حضارت اسلام یہاں آگے تھوڑی سی وضاحت آئے گی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیگر اسلام کی تعلیمات غیر مذاہب کے ساتھ شدت اور تشدد کو اختیار کرنے کی ہے ہرگیز نہیں ہرگیز نہیں ہاں ان کے ساتھ نرمی برتی جائے اسلام امن اور محبت کی تعلیم دیتا ہے اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے اور امن و شانتی کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے کسی پر ظلم کو روا اور جائز نہیں قرار دیتا دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور حق کو ان کو ان کا حق دینے کی تعلیم دیتا ہے لیکن اس حساب پر نہیں کہ آپ اپنی توحید اور اپنے ولا اور برا کو جو ہے تج دیویں اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کر لیویں اپنے عقیدے توحید میں تنازل اختیار کریں ان چیزوں کو اختیار کریں جو قرآن و حدیث اور آپ کا دین اجازت ہی نہیں دیتا اس بنیاد پر جو ہے ہم کسی سے دوستی اور سمجھوتے کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اگر ہم نے یہ کیا تو پھر ہم نے گویا باطل کو گلے لگا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بلا وجے مکہ والوں سے لڑ رہے تھے کچھ پارٹنر کچھ جو ہے درمیان میں مصالحت کے راستہ نکال کے جو ہے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لینا تھا کیوں ہجرت پر مجبور ہوئے کیوں دشمنیاں کیوں ان سے جو ہے ان کی مخالفتوں کو جھیلا کیوں حت بلال احد احد کرتے ہوئے ریت پر گھسیٹے جا رہے ہیں شہید کیے جا رہے ہیں صحابہ کرام یہ ان کے ولا اور برا اور دین حق کے سلسلے میں معمولی سی مداحنت اختیار نہ کرنے کا نتیجہ ہے وہ آپ سے تساہل چاہتے ہیں آپ تنازل اختیار کر لیں اور آپ اپنے پر قائم رہ کے ان کو تنازل کا جو ہے پر مجبور نہ کریں یہ تو اثر پذیری ہے اثر انداز ہونا نہیں ہے جو دائی نہیں ہو سکتا کوئی اسلام کا دائی ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہا مصطفیٰ سوائی نے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذکورہ جن تمام امور میں ہاں آگے سبائی نے ایک دوسری جگہ کہا کہ مذکورہ جن امور میں مشورہ دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں قارئین اور تمام قوم کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دین مسیحیت کے تعلق سے لوگوں کے نزدیک کوئی خوف باقی نہ رہے کوئی خوف نہ باقی رہے اور عیسائی اپنے تعلق سے کسی طرح کا دھوکہ کوئی دھوکہ محسوس نہ کریں کوئی خوف میں نہ پڑیں ہاں پہلی بات یعنی یہ مصطفیٰ سیوائی مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کو اطمینان دلا رہا ہے کہ آپ ہم سے ڈرنا محسوس کریں خوف اور خطرہ محسوس نہ کریں تو اس کے لیے انہوں نے کیا بتایا پہلی بات یہ کہ اسلام حکومتی دین ہوگا یعنی گورنمنٹ اسلامی طور سے کہلائے گی لیکن اسلام کا معاملہ شخصی اور گھر میں اور سماج اور معاشرے میں جو اب جو مذہب اختیار کرے گا اس پر کوئی مجبوری یا کوئی سختی نہیں کی جائے گی نمبر دو تمام آسمانی ادیان محترم اور مقدس ہوں گے ہاں اب اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں نمبر تین تمام باشندگان ملی حقوق میں برابر ہوں گے کسی بھی باشندوں کو باشندے کو ملک کے اعلی سے اعلی عہدوں تک پہنچنے کے لیے دین قومیت یا زبان آڑے نہیں آئے گی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ مجل حضرت الاسلام سے انہوں نے یہ نقل کیا آپ غور فرمائیں کہ یہ جو زبان اور جو باتیں بیان کر رہے ہیں ہاں، لادینی مذہب ایک طرف اسلامی حکومت حکومت کا دین ہوگا آپ ان کے نعرے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اقامت دین اسلام کو نافذ کرنا ایک طرف ہمارے نوجوانوں کو یہ خوشنما نعرہ دیا جاتا ہے کہ ہم اسلامی حکومت کو نافذ اور قائم کرنا چاہتے ہیں حدود اسلامیہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم کو حکومت ملے گی تو حکومت کیسی ہوگی صرف حکومت اسلامی ہوگی اس کے قانون عوام پر لاگو ہونے والے اسلامی نہیں رہیں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں اور ان کے بعض مرشدین نے اسماعیل شتی اور کیا اسماعیل شتہ جو بھی نام تھا ان لوگوں نے بالکل صاف صاف یہ بات کہی کہ ہمارے یہ نعرے اور یہ باتیں الگ ہیں لیکن حکومت جب ملے گی تو ہماری حکومت جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہوگی جمہوریت ہوگی دوسروں کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ کے نازل شدہ احکامات کے خلاف جس نے فیصلہ کیا وہ کافر ہے ہاں یہاں تک کہ سعودی عرب اور دوسرے جو ممالک جہاں اسلامی حدود نافذ ہیں یہاں تو نافذ ہے اس پر بھی فتوی بازی اور جو ہے تکفیر کے فتوے لگا دیتے ہیں اور ان کے یہاں یہ سریح جملے موجود ہیں یوسف القرداوی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ الحریت عندنا افضل یا اہم من تطبیق شریعہ قطر کے الجزائر چینل پہ کہا کہ حریت اور آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے لاگو کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے اہم ہے یہ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم جب قائم ہم ہماری حکومت ہوگی تو ہم لوگوں کو آزادی دیں گے شریعت کی تصدیق پر اتنا زور نہیں دیں گے اور مرسی صاحب کی اور دوسرے ان لوگوں کی جہاں جہاں حکومت یا قوت قائم ہوئی وہ اس کا ثبوت بن گئی کہ ان کے یہاں دین اسلام کی کیا حیثیت ہے یہ اہل توحید سے بغض عناد اور مخالفت کا اور دھمکی کا برتاؤ کرتے ہیں اور رفظ و تشیع والوں کا ساتھ دیتے ہیں اسرائیل سے جو ہے گانٹ چھپے چھپے خط بھیج کر جو ہے ان سے جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں جیسا کہ مرسی صاحب کا ایجنٹ جو ہے نتن یاہو کے پاس گیا تھا خبریں آپ نے پڑھی ہوگی تو ایسی بہت ساری چیزیں زیر زمین چلتی ہیں اور اس کا اشارہ آپ کو ان زبانوں میں ملے گا ہاں اگر آدمی کے پاس نظر ہو تو وہ ان الفاظ کو دیکھے اور پھر ان جھوٹے جھوٹے نار خوشنما ناروں سے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور سلفیوں پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ بعض بعض مقامات پر یہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہیں اگر کوئی ایک چیز دیکھ لیا کہ یہ ایسا قانون بنا ہے یا چھوٹ دی گئی ہے ان کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ شرعی تعلیم کے خلاف ہے تو شور اور ہنگامہ مچا دیتے ہیں اور یہاں کھلا کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قانون ایسا ہوگا پھر آپ کیوں یہ بات کرتے ہو کہ اسلام کا نفاذ ہوگا آپ آگے آگے پڑھیں گے اور بعض دوسری کتابوں میں ہے کہ بحرین میں اور کئی مقامات پر اخوان المسلمین کے ارکان نے باقاعدہ شراب کی اجازت شراب بندی شراب کو پینے اور پلانے کی اجازت دینے والے قانون کی تائید کی کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ پردے اور عورتوں کے معاملے میں دیکھیے یہاں اتنی تنقیدیں جن کی وہ تائید کرتے ہیں وہاں کہبہ خانے ہیں شراب کے اڈے ہیں ہاں عورتیں جس میں فروشی کے اڈے پائے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کہ وہاں خاموشی کون سا اسلام تو یہ شیخ کے ان جملوں کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں مصر کے اندر اقوام المسلمین کے مرشد مصطفیٰ مشہور نے کہا برادران وطن مسلمان عیسائی سب لوگ حقوق و واجبات میں برابر ہے کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے بالکل عین مطابق ہے مساوات قانون ایک جگہ کہ انصاف کیا جائے گا ہاں لیکن یہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں آپ محسوس کر سکتے ہیں مصطفیٰ مشہور نے مزید کہا کہ اخوان المسلمون کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص عقیدے میں آزاد ہے تمام آسمانی ادیان کے ماننے والے اپنے شاعر کی ادائیگی میں اظہار رائے میں آزاد ہوں گے ہر کوئی تبلیغ کر سکتا ہے اور پھر انہوں نے تو منع کر دیا ہے کہ توحید پر تشدد نہ کریں شرک کو رد کرنے میں تشدد نہ کریں مطلب شرک کرنے والوں کو شرک کرنے کی پھیلانے کی اجازت ہوگی پھر آپ کون سا ایمان دین قائم کریں گے کون سا اسلام قائم قائم کریں گے ہاں آپ کے اسلام پسندی کا مطلب کیا ہے جہاں آپ شرک کو کفر کو اہل باطل کو جو ہے پوری پوری آزادی دے رہے ہیں آپ کے یہاں اگر کوئی مبغوض اور قابل نفرت ہے تو ایسا لگتا ہے صرف وہ قرآن و حدیث کو ماننے والے اور ان کے دائی یعنی توحید پرست اور نبی کے منحص پر چلنے والے محمد غزالی نے کہا کہ اسلامی مذاہب کے درمیان تقارب پیدا کرنے کے لیے بھی کے لیے میں بھی مکلب بنایا گیا مجھے بھی اس بات کا مکلب بنایا گیا کہ مذاہب کے لوگوں میں تقارب پیدا کیا جائے ہاں اس راستے میں میں نے کافی کوشش کوشش کی قاہرہ میں واقع دار التقریب سے ہمیشہ جڑا رہتا تھا دار التقریب دونوں الگ الگ مذہب کے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بنایا گیا میں نے محمد تقی القمی شیعہ ہاں، اور محمد جواد سے دوستی بنائی شیوں سے ہاں ان کے علاوہ کبار شیعہ علماء ہمارے دوست ہیں میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں ہاں یعنی اس میں کوس میں انہوں نے دیا کہ شیعہ سنی دونوں ہاں کے درمیان موجود اختلاف اور دوری بالکل مٹ جائے ہاں موقف و علماء المسلمین امین شیعہ اس میں یہ شیخ غزالی کا یہ قول دیکھا جا سکتا ہے مشہور اخوانی شاعر یوسف العظم نے کہا ہاں کہ میں عربی چھوڑ کر اردو پڑھ رہا ہوں وقت بہت کم ہے قلت وقت کی شکایت ہے ہاں ترجمہ ہے کہ اے خمینی حضرت خمینی ایران کے جو پچھلے حکمراں تھے ان کا تذکرہ کہ اے خمینی کیا کیا ہی تو اچھا لیڈر اور ایک ایسا امام ہے جس نے ظلم کی عمارت ڈھا دی ہے بڑھا لیجیے وہاں ایک ایسا امام ہے ایسا امام یعنی خطاب میں جس نے ظلم کی عمارت ڈھا دی بتائیے خمینی نے ظلم کی عمارت ڈھائی ہاں اگر آپ تفصیلی خبریں پڑھیں جو ہمارے محققین نے لکھی لبنان کی احواز جو شیوں کے زیر اثر ہے انیس سو چوبیس سے دھوکے سے انہوں نے لیا جو عرب کے سنی لوگوں کا علاقہ ہے ایک کروڑ سے زیادہ کئی کروڑ لوگ بستے ہیں ہاں وہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں خمینی سے بار بار اس کے آنے کے بعد کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے باغ ڈور سنبھالنے کے بعد آپ ہمارے ان مطالبات کو پورا کریں گے جب جب کہا تو جن لوگوں نے مطالبہ کیا ان کو غائب کر دیا گیا قتل کر دیا گیا ہاں قتل عام کیا گیا لبنان میں ہاں شیوں نے ہزب اللہ نے سنیوں کا جو قتل عام کیا اس سلسلے میں جب خمینی سے جو ہے مطالبہ کیا گیا تو اس نے خام ایک لفظ اور جملہ نہیں کہا اس کے نائب سے کیا اور انہوں نے جو ہے لبنان میں ہزب اللہ کے خلاف ایک سنیوں کی تائید میں ایک بیان دے دیا تو خمینی صاحب اس پر بہت ناراض ہوئے ایسی بہت سی چیزیں ملے گی جس میں خمینی نے صاف صاف سنیوں کے قتل عام کی اجازت دی اس کی تائید کی بیان بازی کچھ کچھ ایسی کی جس میں مظاہرہ کیا کہ سیاہ سنی کو ایک ایک ہو جانا چاہیے ایران میں جو انقلاب آیا وہ اسلامی انقلاب ہے اور اس کو بڑھانا چاہیے یہ اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا اور سراسر اسلام کو قتل اور دفن کرنے کا جو ہے پورا سامان کرنے کی کوشش کی گئی ہاں تو جو کا یہ اشعار پڑتا ہے ایک شخص ایک جو ہے اخوانی کہ اے خمینی کیا تو کتنا ہی اچھا لیڈر اور کتنا بڑا امام ہے جس نے ظلم کی عمارت ڈھا دی جو موت سے ڈرنے والا نہیں یقیناً ہم نے اسے اپنے لہو کا گلدستہ اور ہار عطا کیا اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھ گئے شرک کو مٹاتے ہوئے اور تاریکی کو ختم کرتے ہوئے تاکہ کائنات دوبارہ نور و سلامتی کا گہوارہ بن جائے ہاں نیچے شیخ تبصرہ کر رہے ہیں نیچے امور شیخ احمد نجمی کی کتاب سے ہے اللہ آپ پر رحم فرمائے دیکھیں اس اخوانی شاعر نے خمینی ملعون کو کیسے امام بنا دیا یہ ان کا ولا اور برا ہے ہاں سعودی حکمراں جو مسلسل جن کی دین اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ دوستی اور تعلق اور خدمات بالکل واضح ہے یہ ان پر تنقید کرتے ہوئے نہیں تھکتے اور یہ جن کی پوری تاریخ اسلام کی جڑوں کو کاٹنے مسلمانوں اور سنیوں کو قتل کرنے میں گزری ہے اور یہ بالکل محتاج ثبوت اب رہی نہیں ان کو امام کہہ رہے ہیں بتائیے ولا اور برا کا اصول کتنا الٹ گیا جن سے دوستی ہونی چاہیے ان سے دشمنی جن سے دشمنی ہونی چاہیے ان سے دوستی جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں وہ ان کی تنقیدوں کا نشانہ ان کے خلاف ان کے فتوے ڈھل رہے ہیں ہاں اور جو دشمن اسلام ہیں اسلام کی جڑ کاٹ رہا ہے جن کے علاقوں میں ابو بکر صدیق ابو بکر عمر ایسا نام رکھنا بچوں اور بچیوں کا ممنوع ہے میں اور ان کے علاقوں میں ایران میں ان کے ان کے لیے دوستی ہے ہاں یہ ایسی اور بہت ساری چیزیں آپ کتابیں ہیں موٹی موٹی تیار ہو جائیں گی ہاں یہ کہتے ہیں تاریخ سویدان بحرائن کا ایک اخوانی ہے وہ کہتا ہے کہ شیوں کے ڈیلیگیشن سے کہتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو کوئی بات نہیں لیکن ہمارے سامنے مت کہو کہنا ہے کہو ہمارے سامنے مت کہو کتنی بڑی غیرت ہے یہ واہ ہاں آپ کے پیٹ پیچھے برداشت ہے سامنے صرف تھوڑا سا لحاظ کر رہے ہو ہاں کہا کہ یہ شیخ کہہ رہے ہیں احمد نجمی کہ اور اسے ظلم کو مٹانے والا کہہ رہا ہے خمینی کو جو ظلم کو فروغ دینے والا تھا ہاں توحید باری پر ان کی غیرت کہاں مر چکی ہے یہ اخوانیوں کا اور ہندوستان پاکستان کے جماعت دونوں جماعت اسلامی دونوں کا یہی حال ہے حسن البنا تقارب چاہتے تھے ابو العلا مودودی تقارب چاہتے تھے خمینی کے پیچھے فرانس میں نماز پڑھ لی ہاں ایرانی انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے آج تک جماعت اسلامی اس کو لے کر چلتی رہی ان کے دل میں ایمان کی چنگاری آپ ان کے کتابوں کے عقائد بتائیے جماعت اسلامی ماننے کو تیار نہیں یہ جھوٹا ہے پروپیگنڈا ہے ہاں، جیسے حنفی شاہ مالکی ہے ویسے یہ جعفری فقہ کو ماننے والے ہیں اس طرح کی باتیں بےہدا اور جہالت کی باتیں کہہ کے ان کا دفاع کرتے رہے اور یہ نیس صدی کے تک آج تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا لیکن ان کی دوستی ختم نہیں ہوئی ہے وہ خفیہ ہو گئی ہے ہاں یہ اخوانیوں کے یہاں بھی جیسا کہ میں نے کہا آگے ایک ملاحظہ یہ کہ ان کے یہاں سریت اور باطنیت پائی جاتی ہے یہودیوں مجیسیوں کی طرح ان کے یہاں بھی روافظ کی طرح سریت پائی جاتی ہے چنانچہ اخوانی اسکالر جابر زرق شیخ کہتے ہیں کہ توحید باری پر ان کی غیرت کہاں مر چکی اس کے بعد کہتے ہیں اخوانی اسکالر جابر زرق کہتے ہیں کہ صدام حسین یہ بھول بیٹھا کہ وہ ایسی قوم سے ٹکرا رہا ہے جس کی تعداد عراق قوم کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہے اور یہی وہ تنہا مسلم قوم ہے جس نے سلیبیوں اور یہودیوں کے سامراج کو کچلا ہے مجلت الحتسام اللہ اکبر حیرت انگیز بات ہے ہاں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے برخلاف انہوں نے افغان قوم کے خلاف روازی باطنیوں اور کمیونسٹوں کو لا کھڑا کیا ہے ہاں یہ ایک اخوانی یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی یشیوں نے جو ہے سلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کے سلیبیوں اور یہودیوں کا کچرا میں نام بھول رہا ہوں کسی بڑے امام نے ایک جملہ کہا ابھی شاید یاد آ جائے انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ میں میں چیلنج کرتا ہوں ہاں یہ شیخ جو لبنان سے متعلق جو کتاب لکھی ہے شیخ الطی کے شیخ نے انہوں نے نقل کیا کہ پوری تاریخ میں کسی نے چیلنج کیا کہ کوئی ایک ایسے شیعہ قائد کا نام بتائے رافضی قائد کا جس نے کسی مسلم ملک کو فتح کیا ہو اسلامی حکومت یا مسلم حکومت قائم کی ہو ایک نام انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہیں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت دے کر اغیار کو رد نہیں کیا وقت میں اذان میں دو منٹ باقی اوہ دو منٹ باقی ہیں میں یہ عبارت پوری کر لوں تو یہ ان کا ان کی تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے اور یہ تعریف کرتے ہوئے بالکل الٹی بات کہہ رہے ہیں <clears throat> جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے برخلاف انہوں نے افغان قوم کے خلاف ہاں روافظ باطنیوں اور کمیونسٹوں کو لا کھڑا کیا اور یہی کارستانی ان کی تقریباً ہر اس ملک کے ساتھ رہی ہے جہاں جہاں یہ پائے جاتے ہیں اس ملک کے کافروں اور بدتیوں مشرکوں سے ان کا ان کی راہ و رسم رہتی ہے ان کی راہ و رسم رہتی ہے اخوان المسلمون کے رہنماؤں اور مرشیدوں کے ان اقوال کو سننے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اخوان المسلمین کے یہاں ولا اور برا کا عقیدہ بہت ہی کمزور ہے بلکہ اس کی بنیاد ہی نہیں پائی جاتی شرک کی طرح شرک اور کفر کے متعلق اسلامی تعلیم کی طرح ہاں اسی لیے ہر دشمن مسلمان قوم سے ان کا رویہ نرم ہوتا ہے اسی لیے یہ دیگر ادیان کے ساتھ ملی ملی, ملی گفتگو کرتے ہیں ہاں، ملنے جلنے کی گفتگو کرتے ہیں شیعہ اور اہل سنت مسلمانوں کو ایک ساتھ ملانے کا دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ آئیں دور حضیر کے غیور اہل سنت علماء کے اقوال دیکھیں جو اس طرح کے افکار ضاللہ اور عقائد منحرفہ کا رد کرتے ہیں آگے کچھ علماء کے اقوال ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے لیکن اس میں یہاں یہ بات بھی دھیان رہے کہ ایک طرف یہ غیر مسلموں سے یہود و نصارہ سے پیسے ملنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف جو ہے سب سے زیادہ تنقید اگر کسی پہ کرتے ہیں تو وہ اہل الحدیث پر اور سلفیوں پر صحیح منہج کو اختیار کرنے والوں پر یہ قابل توجہ بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شعور اور ہدایت سے نوازے واقف رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی محمد